کے لیے یہ موضوع بنایا ہے اور یہ موضوع ہر پہ آخر ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بندہ اس کا جواب دے دے گا نا تو میں اپنی اس مسئلے پر تمام تحقیقات واپس لے لوں گا موضوع کا عنوان کیا ہے دشمن حسین تم ہو یا ہم امام حسین پاک کے متعلق لوگوں میں ہمارے مخالفین میں مشہور یہ ہے کہ ان کا مذہب تھا امام حسین کا کہ حاکم بدکار ہو بدکار ہو فاسق فاجر ہو تو اس کے ساتھ لڑنا فرض ہے عام لوگوں میں یہی مشہور ہے کہ امام حسین کا یہ مذہب تھا کہ بادشاہ حاکم بدکار ہو فاسق فاجر ہو تو اس کے ساتھ لڑنا فرض ہے امام حسین کا یہ مذہب لوگوں میں مشہور ہے جگہ جگہ پر آپ یہی بات سن لیں کہ یزید بدکار تھا یزید فاسق تھا یزید ایسا تھا یزید زانی تھا یزید شرابی تھا یزید بے نماز تھا یزید فلان تھا تو امام حسین نے فرمایا اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں آ سکتا سر کٹا سکتا ہوں لہذا امام مقابلے میں آ گئے آپ نے جہاد کیا جہاد کیا اور فرض ادا کیا لہذا امام کا مذہب دنیا کی نظر میں یہی بن گیا کہ جی حاکم بدکار ہو تو لڑنا فرض ہے ہم نے جو تحقیق کیا اور جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحب کا یہ مذہب نہیں تھا یہ سب ان پر جھوٹ بنایا گیا ہے امام صاحب نے اپنی حکومت قائم کرنے کا ارادہ شریف فرمایا تھا دین کی خدمت کے لیے لیکن اس سے رجوع فرما لیا تھا یہ ہمارا موقف ہے امام صاحب کا مذہب ہم یہ قرار دیتے ہیں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر حاکم بدکار ہے تو خروج نہ کیا جائے اس کے ساتھ نہ لڑا جائے آخری امام صاحب کا نقطۂ نظر یہی تھا اس سے پہلے خیال شریف یہ بنا تھا کہ حکومت قائم کروں دین کے نفاذ کے لیے دین کی خدمت کے لیے اس دور کے ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ حکومت قائم کرنے کا جذبہ رکھتے تھے لیکن ان کا مقصد دنیا کمانا دنیا جمع کرنا اور دنیا کھانا نہیں تھا وہ فقیر لوگ چاہے سیدنا عبداللہ بن زبیر ہوں چاہے سیدنا معاویہ ہوں چاہے سیدنا امام حسین ہوں چاہے مدینہ کے دو صحابی ہوں حضرت عبداللہ بن متی اور عبداللہ بن حنزلہ یہ جتنے ہمارے سلف صالحین ہیں اور حکومت قائم کرنے کے جذبے میں رہے تو ان کا مقصد جل پہ زر نہیں تھا دنیا کھانا کمانا نہیں تھا وہ فقیر لوگ تھے آج کے لوگوں پر ان کو قیاس نہ کرنا یہ دنیا کے کتے ہیں اور وہ خدا کے شیر تھے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے اس وقت کے حکومت سازی کا خیال رکھنے والے حضرات خدمت دین کے لیے یہ خیال رکھتے تھے دنیا کمانے کے لیے یہ خیال نہیں رکھتے تھے یہ ایک موضوع ہے الگ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں باقی جو کچھ ہے نا وہ تاریخ کا جھوٹ ہے تاریخ زیادہ تر روافظ نے ترتیب دی ہے اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے صدوق اور سچے حضرات تھے انہوں نے اس باب میں کم خدمت کی اور ان کی کتابیں بہت کم ملتی ہیں لیکن پھر بھی ادھر ادھر ڈھونڈنے سے ادھر ادھر ڈھونڈنے سے متلاشی بندے کو بہت کچھ مل جاتا ہے یہ سراسر جھوٹ ہے امام حسین اٹھ پڑے بدکار بندہ تھا فلان تھا یہ تھا وہ تھا خود صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں دیکھو تاریخ والے تو بعد میں پیدا ہوئے اس وقت تو پہلے صحابہ اہل بیت تو صحابہ اور اہل بیت سے پوچھتے ہیں کہ اس دور کے جو جو پاک حضرات حکومت کے لیے لڑ رہے تھے تو کس لیے لڑ رہے تھے حکومت بنانے کا جذبہ رکھتے تھے تو کیا حکمرانوں کو دوسروں کو مخالفین کو بدکار فاسق فاجر سمجھ کر یا خود خدمت دین کا جذبہ دنیا کی حکومت بنا کر کرنا یہ رکھتا یہ دنیا میں پہلی مرتبہ میں یہ چیز سامنے لا رہا ہوں کہ اس وقت کہ وہ جنگیں جو آپس میں ہوئی مسلمانوں کے بزرگوں کی تو وہ بدکاری کے الزام میں تھی یا محض اپنی حکومت بنا کر خدمت دین کے جذبے کی وجہ سے کی یہ بتانا یہ پہلی مرتبہ آپ چیز سنیں گے فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا اٹھ گیا وہ کافر ہو گیا فلان ہو گیا سب بکواس بازی ہے جھوٹ ہے کوئی حقیقت نہیں جو صحابہ نے دیکھا وہ سناتا ہوں جو صحابہ نے بیان کیا اہل بیت نے بیان کیا وہ سناتا ہوں سب سے پہلے بخاری شریف کی ایک روایت سناتا ہوں ایک جلیل القدر صحابی ہوئے ہیں ابو برزا اسلمی کون ہوئے بخاری شریف میں اللہ اکبر ان سے کتاب الفتن میں حدیث نمبر ہے اکہتر گیارہ کیا نمبر ہے اکہتر گیارہ اللہ اکبر ابل منہال کہتے ہیں قال لما کان ابن الیادن و مروان بشا واسا با ابن زبیر بے مکہ تھا وہ واسا بل بل بسرت فن تلک تمہارا ابی الا ابھی برزت السلم حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل عليه في ظل علية له من من فجلسنا إليه فأنشاء أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزا ألا ترى ما وقع فيه الناس فأول شيء سمعته تكلم به إني فالسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذاك الذي بالشام والله يقاتل إلا على الدنيا اللہ الگ دنیا وے مک تھا و اللہ دنیا کوئی تاریخ نہیں سنا رہا بخاری شریف سے حدیث سنا رہا ہوں روایت سنا رہا ہوں ابو المنحال فرماتے ہیں یہ تابعی ہیں آپ فرماتے ہیں جب ابن زیاد اور مروان شام میں لڑ رہے تھے اور سیدنا عبداللہ بن زبیر مکہ میں لڑ رہے تھے اور قرا یعنی خارجی لوگ بسرا میں لڑ رہے تھے تو میں اپنے باپ کے ساتھ ابو برزا اسلمی کے پاس چلا گیا وہ اپنے چوبارے میں بیٹھے تھے تو فجلس نہ ہاں ہم چلے گئے وہ چھپر اپنا بنا کر اوپر نیچے بیٹھے ہوئے تھے سائے میں کانوں کا بانسوں کا بنا ہوا ہم بیٹھ گئے میرا میرے باپ نے ان کو بلوانے کی کوشش کی تاکہ یہ صحابی رسول ہیں کوئی ہدایت کی بات سنائے ہمیں تو انہوں نے فرمایا میں ثواب کے طور پر بات کرتا ہوں کہ میں جب اٹھتا ہوں تو یہ قریشی حضرات جو ہیں قبیلے ان پر میں ناراض ہوتا ہوں اے عرب والو تم کس حال میں تھے ذلت قلت اور دلالت میں تھے اللہ تعالی نے تمہیں اسلام اور محمد کی وجہ سے بچایا اب تم جس حال میں پہنچ گئے تم دیکھ رہے ہو یہ دنیا جس نے تمہارے اندر فساد ڈال رکھا ہے یہ دنیا جس نے تمہارے اندر فساد ڈال رکھا ہے یہ دنیا ہی ہے وہ شام میں اٹھا ہوا ہے اللہ کی قسم وہ دنیا پر ہی لڑ رہا ہے جو تمہارے سامنے لڑ رہے ہیں یہ بھی دنیا پر لڑ رہے ہیں اور جو مکے میں لڑ رہا ہے یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر وہ بھی اللہ کی قسم دنیا پہ لڑ رہے ہیں بخاری کی روایت ختم ہو گئی اب یہ کتاب ہے اخبار و مکہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسحاق فاقی ہی کی یہ چوتھی صدی کے محدث ہیں اخبار و مکہ کی جلد نمبر دو تین سو پینسٹھ سفر کتنا سفر تین سو پینسٹھ صفحے پر دو روایتیں پہلی روایت اہل بیت کے بہت بڑے چشم و چراغ نورانی بندے سیدنا عبداللہ ابن عباس جو حضرت عباس کے بیٹے ہیں مفسر قرآن ہیں حضور نے جن کو دعا دی حبر الامہ ہے کائنات میں مشہور ہے امت مصطفیٰ کے بڑے عالم ہیں سند حسن ہے جی بات یہ سند اس کی حسن ہے ابو حمزہ ناصر بن عمران اس طرح لکھا ہوا ہے یہاں پر لیکن میں نے لکھا ہوا ہے اوپر کہ ابو جمرہ ابو جمرہ ناصر بن عمران یہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ بیت اللہ کو آگ لگ گئی تو خرج تو علا مکہ میں مکہ کی طرف گیا تاکہ اہل شام سے میں لڑوں کہ کمال ہو گیا شام سے آگ لگ گئی مکہ شریف کو یہ سب آج مشہور ہوئی تو میں ابن الزبیر کے پاس آیا یعنی عبداللہ بن زبیر اس وقت یزید کے مقابلے میں لڑ رہے تھے انہوں نے مجھے بہت عزت بخشی اسی اسنا اور اسی دوران میں ابن عباس کے پاس آنے جانے لگ گیا ابن زبیر کے پاس تو لڑ تو وہ رہے تھے ابن عباس تو نہیں لڑ رہے تھے تو گیا تو میں ابن زبیر کے پاس اور پھر آنا جانا میرا شروع ہو گیا ابن عباس کے پاس آرا آرافانی وسطہ نہ سبھی جو ہو گیا جان پہچان ہو گئی دونوں کی آپس میں کالا سب تو تھا یوں میں ایک دن میں ان کو تنہائی میں بیٹھا ہوا پایا حضرت ابن عباس تو میں نے کہا ہاں، مجھے آپ نے فرمایا ابن عباس نے یا با جمرا اللہ تو حد دے تھوڑی ماں آپ کا بالا دنا بتاتے نہیں ہمارے مکے میں کیوں آئے ہو شہر مکہ میں بتاتا ہوں جی قدم تو قتال آہل شام یہ اہل شام جو جزید کی جماعت ہے اس سے لڑنے آیا ہوں الدین نے حال جنہوں نے مکہ مکرمہ کی عزت کی پرواہ کی جس طرح مشہور تھا پولا آفلا ادو کا نظال کا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تم آئے ہو یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے میں اس سے بہتر کام نہ بتاؤں تمہیں وہ آئے تھے یہ سن کر کے کعبہ جل گیا یزیدیوں کے ہاتھوں آل شام کے ہاتھوں لڑنے کا جذبہ لے کر آئے اور آگے اپنے عباس فرماتے ہیں افلا الا کا کا الا من منرالی اس سے بہتر نہ بتاؤں تمہیں کل تو بلا جی کیوں نہیں کالا سر جو ترجیو جج ہتا تھا خوراسان بہتر یہ ہے جو تمہیں بتا رہا ہوں اپنے شہر چلا جا اپنے خچر پر بیٹھ کر پھر گھوڑے پر بیٹھ وہاں پر جا کر سیدھا خوراسان میں چلا جا جہاں پر مسلمان کافروں کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں فتوقات الح کا من اللہ وہاں پر جو اللہ کے ہاں تیرا ثواب کا حصہ لکھا ہوا ہے اس کے لیے جا کر لڑ وتدعهم يقاتلون على حوضهم من الدنيا ان کو چھوڑ دے ان کے ساتھ شریک نہ ہو یہ دنیا پر لڑ رہے ہیں لڑنے دیں ان کو تجا خدا کے لیے لڑ کال افسا کا امی کون تو نہ ابو جمرہ فرماتے ہیں ناصر بن عمران مجھے ایسے لگا جیسے میں سویا ہوا تھا غفلت میں پڑا تھا تو حضرت نے میری آنکھ کھول لی وہ ابو برسا اسلمی تھے لانتی ہوگا جو کہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں یہ ابن عباس ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں ملعون ہوگا جو کہے یہ حسد یا بغض یا کسی وجہ سے یہ نہ حق بول رہے ہیں فراجا البصرہ ثم راجا خوراسان وہ چلے گئے سیدھا پھر خوراسان چلے گئے وہاں پر کافروں کے ساتھ مسلمان جنگ کر رہے تھے وہاں پر شریک ہوئے لیکن یزیدیوں کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی ہیں اور ابن عباس ان صحابی کے ساتھ شریک ہو کر یزید کے مقابلے میں لڑنے سے منع فرما رہے ہیں فرمائے یہ دنیا پر لڑ رہے ہیں چھوڑو جاؤ جاؤ ثواب کماؤ ادھر کیا ملے گا تمہیں یہ ابن عباس اب باری آ گئی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر کی ان کی روایت سنا اللہ اکبر اسی کتاب دو سندیں ہیں ایک ضعیف ہے دوسری صحیح ہے بات ایک ہے صحیح بالکل صحیح مجاہد بن جبر کون یہ بہت بڑے جلیل القدر مفسر قرآن ہیں اور تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر کے مشہور شاگرد ہیں حضرت مجاہد فرماتے ہیں قدب تو مکہ تھا میں مکہ میں آیا فقال علی ابن عمر حضرت ابن عمر نے مجھے فرمایا یا مجاہد مجھا کفارا تمہیں پتا نہیں ہے کہ لوگ تو واپس کافر ہو چکے ہیں کالا پل تو ماضا میں نے عرض کی کیا ہوا فرمایا عبداللہ بن زبیر عبد الملک بن مروان کا اب یزید کا دور ختم ہو چکا تھا عبد الملک بن مروان کا دور آ گیا حضرت ابن زبیر ان کے ساتھ لڑ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا جی کیا ہوا عبداللہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان ایک دوسرے کی گردنے مار رہے ہیں تو حضور نے تو فرمایا تھا جو بادی کفارا میرے بعد واپس کافر نہ لوٹنا یا تر بعد کو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنے کاٹنا یہ کام نہ کرنا یہ دیکھو تو کیا کرنا حضرت ابن عباس اور روایت استفرت اللہ حضرت ابن عباس کہتا ہوں ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت سن لی اب یہ طبقات ابن سعد طبقات ابن سعد الطبقت الخامسہ اسناد بالکل صنعت صحیح اخبرنا اظہر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد قال قال دخل ابن ابن عمر على على الزبير فقالت انما بي انك ترى انه يقاتل الدنيا هو في نفسي ولو شاء الله لم حضرت عبداللہ بن زبیر تشریف لے جاتے ہیں عبد اللہ بن عمر تشریف لے جاتے ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر کی زوجہ محترمہ کے پاس بی بی پاک قرض کرتی ہیں میرا دل یہ کہتا ہے کہ آپ یہ خیال کرتے ہو کہ میرے شوہر ابن الزبیر یہ دنیا پہ لڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا ہوا فی نفسی دل میں تو میرے ایسے ہی ولو شاء اللہ لم یجعلہ اگر اللہ چاہے تو ایسا نہ کرے اور بات ہے لیکن میرے دل میں یہی بات ہے کہ یہ دنیا پر لڑ رہے ہیں یہ اس کی صنعت بھی ٹھیک ہے اب دو باتیں سمجھاتا ہوں اور یہ ہمارے سوا کسی نے نہیں سمجھانی بھائی یہ آپ لوگ کہو گے اتنی روایتیں تم نے صحابہ اور اہل بیت کی سنا دی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا بڑھ رہا رہے ہیں دنیا بڑھ رہا رہے ہیں پھر تو گئے پھر تو جہنم گئے دنیا پر لڑنے والے تو تم اپنی دنیا سمجھتے ہو اس کو خبردار یہ نہ سمجھنا یہ مطلب سمجھا رہا ہوں یہاں دنیا سے مراد صرف حکومت ہے جو اسلام کی ہوتی تھی اسلام کی حکومت بنانے کا جذبہ ان پاکوں کے دل میں ہوتا تھا میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا یہ خارجی وغیرہ ان کی پاکوں کے دل میں حکومت بنانے کا جذبہ ہوتا تھا حکومت بنانے کو وہ کہتے تھے دنیا تو امام عالی مقام ہوں حضرت معاویہ ہوں کوئی ہوں جب وہ حکومت پہ لڑ رہے ہیں ابن الزبیر پاک ہوں کوئی ہوں جب وہ حکومت پہ لڑ رہے ہیں تو صحابہ کی اور پچھلے پاکوں کی اصطلاح میں یا ان کے نظریے میں یہ دنیا پر حکومت لڑائی ہوتی تھی جس کا مطلب ہے حکومت دنیا کی بناؤ کیونکہ دنیا اگر حکومت کا تعلق دنیا سے تو بناؤ بنا کر پھر اسلام کی خدمت کرو اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا ان لوگوں کا دنیا میں مصروف ہونا دنیا کے کاروبار میں صحابہ اور اہل بیت کا دنیا کے کاروبار میں مصروف رہنا تمہارے ہمارے نماز میں مصروف رہنے سے بہتر ہے پاکوں کی دنیا ہم جیسے پلیتوں کے دین سے بھی آلہ ہے یہ ذہن میں رکھنا ہاں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میاں شیر ربانی دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کو یہ گمان لگنا شروع ہو جائے وہم و خیال لگنا شروع ہو جائے وس آنا شروع ہو جائے کہ ماشاءاللہ اللہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میاں شیر ربانی دنیا میں مصروف ہے تو میں تو ولی بن گیا ان سے بڑا یہ تو بیچارہ واپس چلا گیا دنیا میں مصروف ہو گیا ختم ہو گیا خدا کا بندہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ وہ ہیں لا تل ہی کہ تجارت ہو دنیا کا کوئی کام ہو ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتا سمجھ آ گئی کتے ذہن کا بندہ یہ روایت پڑے گا تو وہ کہ او ہو ہو ہو نوز بلّہ وہ تو دنیا کے پجاری تھے دنیا کے طلبگار تھے وہ بڑوا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ان کی دنیا کیا تھی اور تیرا دین کیا ہے بغیر تو کعبے کا طباف کرتا رہے اور مصطفیٰ کا صحابی تجارت کرتا رہے تیرے کعبے کے تباب سے ان کی تجارت آلہ ہے اسی وجہ سے مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ مومن بندہ ہو کامل مومن وہ بازار میں بیٹھا ہو تو سمجھو مسجد میں ہے اگر مسجد میں بیٹھا ہو تو سمجھو مسجد میں ہے اللہ سمجھ نہیں آ رہی بات سمجھنا میرے بھائیوں یہی ابن زبیر صحابی جو لڑ رہے تھے خدا پاک نے ان کی حکومت قائم کروائی جب حکومت قائم ہو گئی اب سنیے ان فقیروں کا حال کتنا دنیا انہوں نے جمع کر لی ہوگی توجہ صحیح صنعت کے ساتھ طبقات وغیرہ سے سنا رہا ہوں آپ سائم الدہر تھے روزانہ روزہ رکھتے تھے جو بادشاہ بن گئے تو روزانہ روزہ رکھتے تھے پھر ہفتے کے بعد ہفتے کے بعد گھی اور اس طرح کی ملین چیز استعمال کرتے تھے تاکہ ہفتے کی خشکی دور ہو جائے دماغ خراب نہ ہو جائے طبیعت متاثر نہ ہو جائے تو کیا کرتے تھے ہفتے کے بعد ایک ہڈی جس پر تھوڑا سا ہو اور تھوڑا سا گھی چوری بنا کر کھاتے توجہ اور باقی پیالے کے پیالے اور اتنے بڑے پیالے اور جناب پراتا ہے تھال بھرے ہوئے وہ لوگوں کو کھلاتے اور فرماتے جو یہ کھا رہا ہوں یہ اپنی جیب سے کھا رہا ہوں اور جو تمہیں کھلا رہا ہوں یہ بیت المال سے کھلا رہا ہوں اب سمجھ آ گئی وہ دنیا پر لڑ رہے ہیں اب سمجھو ان کی دنیا کیا ہے ان کی دنیا حکومت ہے اس کو وہ دنیا کہتے تھے اور اس پر لڑنا کوئی سمجھتے تھے ثواب اور کوئی سمجھتے تھے نہیں یار جب دوسرا بندہ بھی حکومت اسلام کی چلا سکتا ہے تو تم کیوں لڑتے ہو بات نہیں سمجھے یار اب میرے بھائی یہ ہے صحابہ نے اہل بیت نے خود بتایا کہ ان پاکوں لڑائی کس لیے تھی بدکار یہاں پر یہ نہیں آیا کہ اس نے سمجھا یہ بدکار ہے یہ فلان یہ فلان ہے بھائی میں ایک چیلنج کرتا ہوں دنیا میں حضرت عبداللہ بن زبیر یزید کے ساتھ لڑے دنیا میں کوئی بندہ صحیح یا حسن روایت سے ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ لڑے تھے اس وجہ سے وہ شرابی تھا زانی تھا فلان تھا فلان تھا لڑے تھے یہ ہے کتاب حلیت الاولیاء امام ابو نعیم محدث اصفہانی کی اللہ اکبر یہ محدث ہیں بخاری کی طرح حلیت الاولیاء کی پہلی جلد میں دو سندیں ہیں اس میں صرف اور سے گالی گلوچ وہ یار اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ میں نے مصنف ابن ابھی شہبہ میں پڑھا یہ جلد سامنے پڑی ہوئی ہے کہ راوی کہتے ہیں مارا ہی تو اسب میں نے بن زبیر کہ عبداللہ بن زبیر سے زیادہ گالیاں دینے والا شخص میں نے نہیں دیکھا کیا لفظ ہے مارائی تو احدن اسب بات میرے بن زبیر عبداللہ بن زبیر سے زیادہ گالیاں دینے والا میں نے نہیں دیکھا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی ماں بہن ادھر دیکھو ہمیں پریشانی کیا ہے ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم بیوقوف لوگ جو اپنا دور اور اپنا ماحول اپنے حالات اپنے لوگوں کو نظر رکھ میں رکھتے ہیں نا تو پچھلوں کو اسی طرح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں مثلا اب بات آ گئی صدیق اکبر کی بھائی وہ خلیفہ تھے بادشاہ تھے بادشاہ کا لفظ بول رہے ہیں بادشاہ کا لفظ بول رہے ہیں اب ادھر تمہارا کوئی گنجا پھنجا بن گیا کوئی شیطان خان بن گیا کوئی کچھ بن گیا تم نے سمجھا ارے بھائی وہ بادشاہ تھے تو یہ بھی بادشاہ ہیں تو بادشاہ کی اطاعت فرض ہے بادشاہ کی ماننا فرض ہے وہ کملا دیکھ تو صحیح زمین آسمان کا فرق ہے یہ انگریزی ٹٹو ہیں وہ محمدی شیر تھے یہ انگریزی نظام کے بچارے الو ہیں کیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے بندے تھے تو کیوں ایک سمجھ رہے ہو ہم پھر یہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ارے بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ گالیاں میں نے زیادہ گالیاں دینے والا کسی کو نہیں دیکھا ہے میں نے سے اب تم یہ ہمارے ہمارے عرف میں ہمارے ماحول میں یہی کہا جاتا ہے جب کوئی فلانا گالا دینا ہے وہ تو وہ تھی پہنچ کر ہونا ہے نہ وہ عربی کی گالی ہے سمجھ نہیں عربی میں گالی کیا جاہل خبیص یہ عربی میں گالیاں ہیں تو اظہر شکم ہو کے لفظ اس سے آگے کچھ نہیں ہے کیوں حضرت ابن زبیر اٹھائے کوئی مائی کا لال صحیح یا حسن سنت سے نہیں دکھا سکتا یزید کو بدماش بدکار سمجھ کر اٹھے کیوں اٹھے اس میں صاف لکھا ہوا ہے انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کیا بیعت نہیں کرنا اور انکار کا سبب کیا تھا وہ ہم نے اپنی کتاب میں لکھا جب بحث سے انکار کیا حضرت معاویہ کا دور حکومت تھا جب یزید کا اپنا دور ہے اس نے کہا اس کو میں قسم اٹھاتا ہوں ابن زبیر کو میرے پاس گلے میں توک پاؤں میں بیڑیاں پہن کر آنا پڑے گا جس طرح وہ تھا جذباتی ذہن کا تھا اس نے یہ جذبات دکھائے یزید تو ہوا یہ زبیر نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا دوستوں نے کہا کہ آپ کے لیے توق گلے کا بناتے ہیں چاندی کا بیڑیاں بھی چاندی کی کڑیاں بھی چاندی کی تو اسی طرح چھپا کر آپ چلے جائیں آپ کی بے عزتی نہیں بے ہوگی اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی آپ نے فرمایا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا اب بات سمجھ تو بھائی عبداللہ بن زبیر کیوں کسی جگہ نہیں آیا وہ بد یعنی صحیح یا حسن روایت جھوٹ تو چلتا ہے من گھڑت باتیں ضعیف باتیں اور وہ بھی کسی مسلمان پر الزام دینے کے لیے تو بہت ہو بہت ہو اسلام کہتا ہے کسی کو شرابی کہنا ہونا تو دو گواہ تمہارے پاس ہونے چاہیے کتنے دو گواہ اور وہ بھی عادل جھوٹ نہ بولیں سچے صحیح دو گواہ ہوں پھر حد لگتی ہے ایسے نہیں لگتی بات نہیں سمجھ اب یہ تمام یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ جن حضرات یعنی ان پاکوں میں سے جن حضرات نے جنگ کی ان کا مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں تھا ہاں جب وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ دنیا پر لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلام کی حکومت بنانے کے لیے لڑ رہے ہیں یعنی کیا مطلب یہ چاہتے ہیں کہ میں میں آؤں میں حاکم بنوں اور حکومت میں بیٹھ کر پھر اسلام کی خدمت کروں اس کو وہ کیا کہتے تھے دنیا کہتے تھے بولو کیا کہتے تھے کہتے تھے اب وہ مسئلہ تو حل ہو گیا لیکن ایک بات حضرت عبداللہ بن عمر کی سنائی حدیث کہ حضور نے فرمایا میرے پاس کافر نہ بن جانا ایک دوسرے کی گردنے اتار کر تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا مجاہد کو یہ تو کافر ہو رہے ہیں تو بھائی یہاں پر جاہل بندہ یہ کہے گا بس کافر وہ تو صاحب کافر کہہ رہے کافر ہو گئے اس بڑوے کو پتہ نہیں ہے کہ کافر لفظ دو معنوں میں آتا ہے ایک کافر ہے کفر توجہ ایک ہے کفران سے ایک کفر سے دو کا فرق ہے کفران کا معنی ہوتا ہے ناشکری حضور نے فرمایا میرے بعد کافر نہ بن جانا ایک دوسرے کی گردنے مارنے کے لیے توجہ اس کا مطلب ہے ناشکرے نہ بن جانا کفران نعمت اس کو کہتے ہیں علم کی زبان میں کہ نہ شکرے نہ بن جانا کیا مطلب جب تمہیں اللہ نے دولت اسلام دی ہے تو اس کا شکر کرنا قدر کرنا ایک دوسرے کی گردنے مار کر نا شکرے نہ بننا لا سر بادی کفارا میرے بعد کافر نہ بن جانا یعنی کفران نعمت والے نا شکرے نہ بن جانا یہ بات یہ بات ہم نے سمجھا دی کہ خود صحابہ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی لڑائیوں کا مقصد اگلے کو بدکار سمجھنا تھا یا لڑائیوں کا مقصد اپنی حکومت قائم کر کے دین کی خدمت کرنا تھا یہ میں نے صحابہ اور اہل بیت کی صحیح ہر حسن روایتوں سے آپ کو سمجھا دیا سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی اب جو تاریخ کی بک بک ہے اس کی طرف نہیں جانا کوئی بے وقوف بندہ ہوگا جو تاریخ کی بک بک کو لایا حدیث کے مقابلے میں روایات کے مقابلے میں حدیث کی کتابوں کے مقابلے میں تو بھائی امام عالی مقام کا مقابلے میں آنا یزید کے وہ بھی اس کو بدکار یہ روایات کہہ رہی ہیں بدکار ہوں کہنے یا اس کے بدکار ہونے کی وجہ سے نہیں تھا یہ تھا امام چاہتے تھے بات سمجھنا اور یہ دو نظریے چلتے تھے مسلمانوں میں ہمارے خلفا ہمارے بزرگوں میں دو نظریے بڑی پتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو ایک کہتے تھے ایک طبقہ تمہارے پاکوں کا یہ نظریہ رکھتا تھا کہ حکومت کے لیے لڑنا اور امت رسول کے کسی بندے کو مروانا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ اسلام اپنے حکومت قائم اسلام کی کر کے میں دین کا کام کروں اس کے لیے اگر کوئی مارا جاتا ہے تو مارا جائے کوئی حرج نہیں ہے یہ دو نظریے چلتے تھے حضرت سیدنا عثمان غنی اور امام حسن ان دو کا نظریہ یہ تھا اگلے کو دے دو بات سمجھ دو کا امام حسن کا نظریہ تھا مر... یعنی دونوں کا نظریہ اس بات پر متفق تھا کہ مروانا تو ہے نہیں نا کسی کو لیکن اب اختلاف اس میں پڑ گیا امام حسن اور امام حضرت عثمان کا حسن پاک یہ نظریہ رکھتے تھے کہ مروانا بھی نہیں اور اگلے کو دے دو انہوں نے حضرت معاویہ کو دے دی حضرت عثمان کا کیا نظریہ تھا کہ نہیں چھوڑنی نہیں ہے مر سکتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑی حضور نے فرمایا تھا تمہیں عثمان اللہ تعالی قمیص پہنائے گا منافق اتارنے کی کوشش کریں گے اتارنا نہیں تو وہ قمیص یہی حکومت تھی اب حضرت عثمان غنی وہ شہید ہو جاتے ہیں صبر کر کے پیاسے شہید ہو جاتے ہیں لیکن ایک بندے کو بھی مروانے کی اجازت نہیں دیتے یہی عبداللہ بن زبیر بڑے بڑے صحابہ انصار کٹھے ہو کر آتے ہیں کہتے ہیں ہم نے محمد کریم کی خدمت کی اسلام کے لیے آج آپ کی کرتے ہیں حکم جاری کرو دیکھو کیا کرتے ہیں ہم انہوں نے فرمایا نانا جس کا میرے ساتھ تعلق ہے وہ کسی بندے کو مار نہیں سکتا اب خود شہید ہو گئے لیکن دوسرے کو مارنے کی اجازت نہیں دوسری طرف ہیں حضرت معاویہ اور حضرت مولا علی یہ دونوں بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اپنی قائم رکھنے کے لیے لڑنا ٹھیک ہے اور وہ کہتے ہیں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے لڑنا ٹھیک ہے بات سمجھنا تو بھائی یہ بھی مستحد وہ بھی مستحد یہ بھی امام وہ بھی امام ان کا نظریہ وہ تھا عثمان اور حسن کا ان کا نظریہ یہ ہے علی اور معاویہ کا تو سنی کس کو کہتے ہیں کہ جتنے اپنے امام ہیں سب کو سمجھے یہ پر حق ہیں پھر سننی کون سمجھائے گا ایسی حقیقتیں آپ کو ساری زندگی پڑھتے رہے سمجھ نہیں آ رہی توجہ ہے اب یہ مسئلہ ہو گیا کہ امام علی مقام کی لڑائی بدکار سمجھ کر اس کو نہیں تھی اپنی حکومت سازی کے لیے تھی اب دوسری بات سمجھ کیونکہ سمجھانا تو یہ چاہتے ہیں کہ دشمن حسین پاک کے تم ہو یا ہم فیصلہ کرو اب میں دوسرے مرحلے میں کیا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں مولا علی کا مذہب بتانا چاہتا ہوں کہ بدکار حاکم بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا مولا علی کا مذہب کیا ہے حسین پاک کے ابا جی کا مذہب کیا ہے دو مذہبوں سے حوالہ پیش کروں گا اہل سنت کے مذہب سے اور شیعہ مذہب سے کیا بات دونوں مذہبوں سے ثابت کروں گا کہ مولا علی کا مذہب یہ ہے کہ لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے چاہے نیک ہو چاہے بدکار ہو سب سے پہلے اہل سنت کا حوالہ دیتا ہوں اہل سنت کی جلیل القدر کتاب مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاد کی یہ حدیث کی کتاب ہے اس کو کوئی تاریخ کی کتاب نہ سمجھ یہ حدیث کی کتاب ہے اس حدیث کی کتاب میں مولا علی سے دو جگہ یہ جناب جی کتاب الجمل ہے کتاب الجمل پہلی روایت ہے انتالیس صفر باسٹھ نمبر انتالیس صفر باسٹھ کتاب الجمل جلد اکیس چھاپا المجلس العلمی تحقیق محمد عوامہ عربی کی صفحہ چار سو انتالیس پہ سند صحیح حدثنا عفان قال حدثنا شعبہ عن ابی اسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة قال إن خارجة خرجت على حكم فقالوا لا حكم إلا لله فقال علي إنه لا حكم إلا لله ولكنهم يقولون لا إمرة ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمارته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيه الأجل خارجی ٹولا پیدا ہوا تو کہنے گئے حکم اللہ للہ لا حکم اللہ للہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں مولا علی نے فرمایا ان حکم اللہ للہ یہ بات بالکل حق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں لیکن یہ جو شور ڈال رہے ہیں ان کا مقصد غلط ہے بات ٹھیک ہے مقصد غلط ہے فرمایا یہ یہ کہنا چاہتے ہیں لا عمرہ تھا کہ حاکم کوئی بندہ نہیں بن سکتا کوئی بندہ حاکم نہیں بن سکتا فرمایا ولا بد من امیر بر و فاجر مولا علی نے فرمایا لیکن سن لو مسلمانوں یہ خارجیوں کا مذہب ہے مولا علی نے فرمایا سن لو مسلمانوں لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے چاہے بر ہو چاہے فاجر ہو یعنی چاہے نیک ہو چاہے بدکار ہو اور یہی روایت پھر آگے چل کر چار سو پچپن صفحے پہ آئی ہے اللہ اکبر اس کی سند حسن ہے اس میں بھی یہی چیز ہے ان لا یوسل حکم اللہ امیر برون فاجر فرمایا خبردار لوگوں تمہاری اصلاح اگر ہوئے گی تو حکمران کے بغیر نہیں ہو سکتی حکمران ہونا ضروری ہے چاہے نیک ہو یا بدکار یہ اہل سنت مذہب کی کتابوں سے امام مالک رضی اللہ ہو تو ان ہو کا فرمان علی شان کہ اسی طرح کا بیائن ہی کہ حاکم ضروری ہے چاہے نیک ہو چاہے بدکار ہو یہ فقہ مالکی کی کتاب فتح الفتاح فتح الفتاح کدھر گئی ہوئے یہ پڑھ یہ ستر جلدوں کی کتاب ہے فقہ مالکی میں اس کی ستاون جلد میں امام مالک کا یہ قول لکھا ہوا ہے وہی بات جو مولا علی نے کی لیکن امام مالک کا تو نہیں سمجھانا چاہتا میں تو مولا علی کا مذہب بتانا چاہتا ہوں اب سمجھنا ہوا ہے مسلمانوں کیا مذہب ہے مولا علی کا بدکار حاکم ہو یا نیکوں کا حاکم ضروری ہے یہ خارجیوں کا مذہب ہے کہ حاکم نہیں ہونا چاہیے اگر نیک نہیں ملتا تو بدکار بھی نہیں ہونا چاہیے نہ فرمایا مولا علی نے حاکم ضروری ہے چاہے نیک ہو چاہے بولو تو صحیح اب مولا علی تو فرماتے ہیں بدکار حاکم ہو سکتا ہے تو امام حسین باپ کا مذہب تو یہ تھا تو امام حسین کا مذہب یہ کیسے بن گیا کہ بدکار ہو تو لڑنا فرض ہے بولو وہ اللہ کے بندے بولو کیا سب کہاں بیٹھے ہوئے ہو میں نے ایسے چیلنج نہیں کیا کہ میرا اگر اس اس موضوع کا کوئی جواب دے دے دنیا میں میں ساری چار سالہ پانچ سالہ محنت بھی اس سے توبہ کروں گا بتائیں تو صحیح باپ کہہ رہے ہیں حاکم بدکار ہو سکتا ہے اور ضروری ہے پھر اگر نیک نہ ہو تو بدکار ہو گیا تو ضروری ہے تو مولا علی تو بدکار کو حاکم بنانے کی اجازت دے رہے ہیں تو امام حسین کا مذہب یہ کیسے ہوگا کہ بدکار حاکم تو لڑنا فرض ہے تو اس کا تو صاف مطلب یہ ہوا کہ بدکار حاکم بن ہی نہیں سکتا باپ کہہ رہے ہیں بن سکتا ہے بیٹا کہتے ہیں نہیں بن سکتا باپ کہتے ہیں بن سکتا ہے بیٹا کہتے ہیں نہیں بن سکتا لڑنا فرض ہے تو سمجھو باپ اور بیٹے کی یہ مخالفت کروانے والے وہ ان کے دوست ہوں گے بولو تو صحیح ہاں, ہاں۔ مولا علی اور بیٹے کی مخالفت کیسے کروا سکتے ہیں کروائیں گے تو پھر دوست رہیں گے کیا اب شیعہ مذہب کی کتابیں یہ ناج بلاتا ہے شیعہ مذہب میں اس کتاب کا مقام قرآن پاک سے زیادہ ہے وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں تو سہ ساریاں غلطیاں ہیں لیکن اس کتاب میں غلطی نہیں ہے البلاغا اس یہ کتاب میرے پاس حاج سید علی ناصافی فیض الاسلام ترجمہ شرح اس کی ہے ایران سے چھپی ہوئی ہے کہاں سے غلط بنایا ہے یار اچھا اچھا انتشارات فقی کا بے این ہی توجہ ہے یہ دیکھو چالیس نمبر خطبہ مولا علی کا جو انہوں نے جمع کیے ہیں شیوں نے اس میں لکھا ہوا ہے بالکل اسی طرح کی بات جس طرح کے ہمارے پاس مصنف ابن ابی شہبہ میں لکھی ہوئی یہ دیکھو یہ دیکھو ومن كلام الله عليه السلام في الخوارج لما سمع قولهم لا حكم الا لله قال عليه السلام كلمة حق يراد بها الباطل نعم انه لا حكم الا لله ولكن هؤلاء يقولون لا امرة الا لله وانه لا بد للناس من امير بر وفاجر فرمایا لوگوں کے لیے حکمران ضروری ہے چاہے نیک چاہے بات بات تو شیعہ مذہب اب بات سمجھنا شیعہ مذہب میں بھی یہ بات موجود ہے اور ان کی اس کتاب میں جو تمام کتابوں سے خدا کی کتاب سے بھی بڑی کتاب ان کے نزدیک شمار ہوتی ہے اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں مولا علی فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حاکم کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ بات کرنے کو چاہے بدکار ہو تو بتاؤ جب مولا علی بدکار حکمران بننے کو صحیح قرار دے رہے ہیں تو پھر امام حسین کو یزید کی بدکاری کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا ہاتھ میں ہاتھ نہیں آ سکتا فلاں نہیں ہو سکتا سر کٹ سکتا ہے جو کہانیاں ان ملاؤں ملوڈوں اور وغیرہ دوسرے تیسروں نے بنائی ہوئی ہیں بناؤ بتاؤ یہ کیسے صحیح ہوں گی بھائی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی اور ان کے بیٹے پاک امام حسین کا ایک ہی مذہب تھا جب ایک ہی مذہب تھا تو ہم خود سمجھ لیں ہم دشمن بنیں گے یا باپ اور بیٹے کی لڑائی مخالفت کرانے والے دشمن بنیں گے دشمن حسین تم ہو یا ہم اب جو پہلے دو مسئلے بیان کیے ان سے بڑا مسئلہ بیان کرتا ہوں اللہ اکبر بڑا مسئلہ وہ کیا ہے جی سنو پہلے بتا چکا ہوں کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں کہ امام حسین بدکرا بدکار حکمران کے مقابلے میں لڑنا فرض سمجھتے تھے اور نہیں گوارا کرتے تھے کہ ہاتھ آئے فلان یہ لوگ جو مشہور بناتے ہیں سمجھ آ گئی ہم کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں یہ کوئی بات نہیں اب میرے بھائی میں سناتا سمجھاتا ہوں یہ مسئلہ شیوں کے پاس بھی اور سنیوں کے پاس بھی کیا موضوع ہے اور کیا موضوع میں طاقت ہے یہ بڑوے صرف جاہل ہمارے ساتھ جلتے سڑتے ہیں حسد رکھتے ہیں کہ یار ان کے پاس یہ باتیں کہاں سے ہیں وہ بڑوے تم عورتوں کی چڈوں میں وقت گزارتے اور ہم اپنے کتابوں میں وقت گزارتے ہیں بڑا فرق ہے تم اخباروں اور ٹی ویوں میں وقت گزارتے ہو بڑوے انگلش میں گزارتے ہو ہم سارا وقت اسی میں گزارتے ہیں ان یقم لے مختلف ہیں تمہاری کس طرف ہے ہماری کس طرف ہے ہمیں تو اللہ پاک نے فضل کیا حضرت صاحب کی برکت سے ہمارے غلط بات جو ہے نا غلط بات وہ ہمیں ایسی بے چین رکھتی ہے جیسے میدے کے اندر مکھی چلی جائے یا آنکھ کے اندر کوئی ذرہ چلا جائے تو بے چین رہتی ہے ہمیں تو باطل بات غلط بات جھوٹ بات اس طرح بے چین رہتی ہے توجہ ہے کہ نہیں اب بات سمجھنا بھائی ان کا دعویٰ یہ ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ امام حسین بدکار حکمران کے ساتھ لڑنا فرض سمجھتے تھے وہ سمجھتے تھے جہاد تو ہے تو یہی ہے بات اللہ جس طرح یہ کہتے ہیں اب میں توجہ یہ ثابت کرتا ہوں کہ شیعہ ہوں یا سنی پچھلے جو ہیں ان کی طرف بعد میں چلوں گا اس وقت کے جو ہیں وہ سب کے سب یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران چاہے جتنا مرضی بدکار ہو اس کے ساتھ لڑنا حرام ہے بات سمجھ رہا کہنا یہ کہ جی امام حسین کا مذہب تھا بدکار حاکم ہو تو لڑنا فرض ہے اور ان لوگوں کا مذہب یہ ہے کہ حکمران بدکار ہو تو لڑنا حرام ہے یہی وجہ ہے آپ نے آج تک اپنے زمانے میں نہ سیدوں کو حکمرانوں کے ساتھ لڑتا دیکھا بولو تو صحیح کہ دیکھا ہے ایمان سے بتانا اگر کوئی کہے میرے پاس بندے نہیں تو یار کم از کم تیرا کنبا تو بہتر بن جائے گا تیرے گھر والے تو بہتر ہو جائیں گے تو امام حسین کے متعلق تو سنا دو بہتر تھے تو لڑ گئے تم بہتر نہیں لڑتے یہ کیا بھائی مذہب بتانا امام کا اور پھر اسی مذہب کو غلط سمجھنا اور حرام قرار دینا یہ کیا ہوا اب میں اس زمانے کے متعلق تو یہی کہوں گا کہ آپ جو مشاہدہ کر رہے ہیں معائنہ کر رہے ہیں زمانے کو دیکھ رہے ہیں یہی دلیل کافی ہے آج تک کسی ملا کو کہو اٹھو امام حسین کا کام کرو لڑو ان حکمرانوں کے ساتھ شیعہ سے کہو سنیوں سے کہو کسی سے کہو اٹھو لڑو کیا جواب دیں گے بولو تو صحیح وہ یار بڑے بڑے بلا پڑے ہیں جن کو دیکھنے سے دیو یاد آتا ہے دیو ایسے ایسے بلا سید مرتبان جیسے پڑے تو ان بڑبوں سے کہو اپنی جماعت نکالو باہر لڑو کیونکہ تم حسین ہی اور حسین کا مذہب بتاتے ہو لڑنا فرض ہے بدکار ہو تو یا تو بڑوے کہو یہ حسین یہ سب حسین جیسے پاک بیٹھے ہیں یا تو کہو حسین جیسے پاک ہیں تو بھائیو انگریز کا دور تھا تو تمہارے سید مہرے علی نہیں لڑے لڑے شیر ربانی نہیں لڑے سید کرما والا نہیں لڑے جن کے پاس لاکھوں مرید تھے وہ نہیں لڑے بہتر تو کجا رہے لاکھوں تھے نہیں لڑے تو اس زمانے کی بات ہے اب پچھلوں کی بات کرتے ہیں کتابوں میں سب سے پہلے شیعہ مذہب سناتا ہوں اور کتاب کون سی سناتا ہوں شیعہ مذہب میں امام زین العابدین کی کتاب کس کی کتاب دو کتاب یہ دیکھیے شیعہ مذہب میں یہ امام زین العابدین کی کتاب ہے اصحیفت الصحیفت السجادیہ الکاملہ ایران سے چھپی ہوئی صحیفہ کا سجادیا امام سجاد زین العابدین کو کہتے ہیں تو امام سجاد کی کتاب ہے آپ دیکھتے ہیں امام سجاد کے پاس شیعہ مذہب کے اندر جو کتاب معتبر ہے اس کتاب پر تقریباً تقریباً چوہتر شروحات لکھی گئی ہیں چوہتر شیوں نے شرح لکھی ہے پرانوں نے یہ صحیفہ سجادیہ ہے اس کی پہلی ہی فصل دعا اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے آپ کو سناتا ہوں سناؤں بولو یہ ہے صفا نمبر چھبیس سے پڑھ رہا ہوں میں یہ مس العالمی بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے یہ اس کے صفحہ نمبر چھبیس سے پڑھ رہا ہوں قال ابو عبد اللہ علیہ السلام ما خرج ولا يخرج منا اهل البيت الى قيام قائمنا احد ليدفع ظلما او ينعش حقا الا استلمته البليه وكان الا استلمته البليه وكان قيامه زياده في مكروهنا وشيعتنا امام نے فرمایا ہم محل بیت میں سے جو شخص مہدی منتظر وہ جس کو یہ سمجھتے ہیں امام مہدی چھپا ہوئے ہیں جب تک وہ نہیں آئیں گے اس سے پہلے جو ہماری اہل بیت میں سے اٹھے ظلم دور کرنے کے لیے یا حق قائم کرنے کے لیے تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا اور اس کا یہ اٹھنا ہمارے اور ہمارے شیوں کے لیے نرا عذاب اور مصیبت بن جائے گا لہذا اٹھنے کی اجازت نہیں ہے میں سے کسی کو شیعہ مذہب کے مطابق تو امام حسین لکھ کر دے گئے اپنے بیٹے کو بیٹا خبردار اٹھنا نہیں بس آخری آئے گا ہمارا مہدی منتظر مہدی غائب جس کو یہ امام غائب کہتے ہیں وہ آئے گا بس وہی کام کرے گا اس سے پہلے تم نے اٹھنا نہیں ہے کسی کے خلاف لڑنا نہیں ہے لڑنے کی سوچنا بھی نہیں ہے لڑو گے تو عذاب میں آ جاؤ گے یہ اہل بیت اچھا میں نے سنا ایک ایران کا کوئی عربی بیٹھا ہوا تھا تو وہ بڑوا کو ٹر ٹر کر رہا تھا اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا تھا کہ یہ روایت موجود ہے اس میں سجادیہ میں تو پتہ نہیں وہ کیا جواب دے رہا تھا وہ کیا جواب دے سک وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اہل بیت کی بات اہل بیت میں سے کوئی نہ اٹھے وہ بڑوا کتنے پاگل ہے تو دین کے اصل ذمہ دار تو یہ ہیں تمہارے مذہب میں تو جب ذمہ دار ہے تو ان کو تو اٹھنے کی اجازت نہیں اٹھیں گے تو نقصان ہوگا تو کیا تیرے جیسے چوڑے مراسی کو پھر اٹھنے کی اجازت دیں گے اور سمجھ نہیں آ رہی یار کیا کہہ گیا میں پاگل کیسے ہوتے ہیں اب امام امام زین العابدین کی دوسری کتاب وہ بھی شیعہ مذہب میں یہ دیکھو جی رسالت الحقوق امام زین العابدین نے ان کے مذہب کے مطابق امام زین العابدین نے حق بتائے فلاں کا حق کیا ہے باپ کا بیٹے کا فلاں رسالت الحقوق ہے تو اس میں امام زین العابدین نے بتایا بادشاہ کا حق کیا ہے رعایا پر سمجھ نہیں آ رہی اس پر جو شرح ہے نا شرح ہے سید حسن قبانچی کی یہ ایران کا ہے عربی تو اب دیکھنا اللہ اکبر امام کا فرمان توجہ ہے وہ حق سلطان ہے ان کے مذہب سے امام زین العابدین کا کلام پڑھ رہا ہوں وہ حق السلطان انسالمان کا جو علط الح فتنا وہ مبتلن فی کا بیما جا لہ ازا وجل لہو من السلطان وان تخلص له في النصيحة والله تماحكه وقد بسطت يده عليه فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكه وتذلل وتلطف لإعطاء من الرضا ما يكفه عنك ولا يضر بدينك وتستعين عليه في ذلك بالله ولا تعازه ولا تعانده فإنك إن فعلت ذلك عقدته وعقدت نفسك فعرضتها لمكروه وعرضته للهلك فيك وكنت خليقا أن تكون معينا له على نفسك وشريكا له فيما أتى إليك من سوء ولا قوة إلا بالله اللہ بات امام نے فرمایا بادشاہ کا حق یہ ہے تیرے اوپر یعنی شیوں کو سمجھا رہے ہیں کیونکہ ان کے مذہب کی کتاب ہے نا تو امام نے فرمایا بادشاہ کا حق یہ ہے کہ تو یہ سمجھے یقین کرے کہ اللہ نے تجھے اس کے لیے آزمائش منایا اس کو جو قہر و غلبہ دیا یہ تیرا امتحان ہے اس کے لیے نصیحت خالص رکھ مقابلے میں مت آ ہاتھ اپنا نہ بڑھانا ورنہ تو بھی برباد ہو جائے گا وہ بھی ہلاک ہوگا اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا تاکہ تجھے نقصان نہ پہنچے اللہ سے مدد لینا اس کے ساتھ اناد دشمنی نہ رکھنا اگر ایسا کرے گا نافرمان اس کا بنے گا اور اپنے آپ کا نافرمان بنے گا پھر مصیبتوں میں پڑے گا تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو اس کا مددگار بن کر رہے اب جو شرح لکھنے والا ہے نا وہ شرح کرتا ہے تھوڑی شرح کافی لمبی ہے اس سے ایک بات سناتا ہوں سنا کیا بات ہے کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الو حدیث پیش کر رہا ہے یہ خان چیز ان سب این احسن الاجر وعليكم الشكر وان کم شکر الوزر کم الصبر حضور نے فرمایا حاکموں کو برا نہ بولنا یہ حدیث وہ سنا رہا ہے اور میں اس کا ترجمہ سنا رہا ہوں اور بولو تو صحیح یار یہ حضور اچھوں کے بارے میں روک رہے ہیں یا بروں کے بارے میں اچھوں کو کون گالیاں نکالتا ہے وہ کملے بولو تو صحیح اور بروں کے متعلق حضور فرما رہے ہیں نا برے حاکم ہوں تو گالیاں نہ دینا فائنسن ہوں اگر اچھا کام کریں گے تو ان کو اجر ملے گا اور تمہارے اوپر فرض ہے ان کا شکریہ ادا کرنا وہ ان ہو اور اگر وہ بدکاری کریں گے تو ان کا بوجھ اور گناہ ان پر ہوگا اور تم پر لازم ہے صبر کرنا عجیب بات ہے جی اکبر حکمران بدکار ہو تو اس کو کچھ نہ کہنا وہ برائی کرے گا تو اس کا اپنا کام ہے اور تم پر صبر ضروری ہے اس کے خلاف یہ ہماری ہے بخاری شریف شیوں کی ہے کافی الکافی ہمارے بخاری کے درجے کا اس کو سمجھتے ہیں وہ بلکہ زیادہ سمجھتے ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں بخاری میں جھوٹ ہے لیکن اس کتاب میں الکافی کلینی اس میں اصول کافی میں توجہ ہے اللہ اکبر ایک سو اسی سات ستاسی سب ایران کی چھپی ہوئی کتنا سب ہے یہ لکھ رہا ہے من فارق جماعت المسلمین و نقص اللہ عز و جل اجزم جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو اور امام کی بیعت حاکم کی بیعت توڑے وہ اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ کوڑ والا ہوگا القافی میں اب وہ روایتیں امام زین العابدین کی اور دیگر جمع کر کے تمام یہ بات تمام شیعہ مذہب میں جتنی روایتیں ہیں ان روایتوں کو جمع کر کے ان کی شرح لکھی ہے تقی مجلسی نے باقر مجلسی نے تقی مجلسی کے بیٹے نے باقر مجلسی ان کا بہت بڑا مشہور مشتحد ہے اس کی کتاب ہے میرا آت العقول اس میں وہ روایت بھی ہے امام سجاد کے صحیفے والی اور حقوق والی دونوں اب تو بات سمجھنا ذرا کی بنایا جی خرچہ اس لیے ادھر ریڑھی جاتی کسی میں یہ چند روایتیں سنو بھائی اور شرح خود باقر مجلسی کر رہا ہے ان ابی عبد اللہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها تاغوت بہا من دون دور اللہ و وجل امام مہدی سے پہلے جو سید ہو کوئی ہو جو اٹھے گا کسی حاکم کے خلاف تو سمجھو بت ہے جس کی لوگ پوجا کر رہے ہیں جلد نمبر چھبیس سفر نمبر تین سو پچیس لفظ دیکھو جو جھنڈا مہدی کے مہدی سے پہلے کوئی اٹھائے گا فسوا ہے بہت تبود شیتان سمجھ کیا سمجھنا یو اللہ کتنا سخت مذہب ہوا بدکار کے خلاف اٹھنے کے متعلق کتنا سخت مذہب ہے اٹھے گا بدکار حاکم کے مقابلے میں تو شیعہ مذہب میں امام جعفر صادق فرماتے ہیں شیطان اٹھ رہا ہے کون اٹھ رہا ہے وہی میرا العقول وقول اٹھارہ جلد کتاب الجہاد سفر نمبر تین سو چوالیس ایک فرقہ ہوا ہے زیدیہ امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب کے ماننے والے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو زیدیہ فرقہ توجہ راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق سے کہا فین زیدی ہے تھا یقین بینا جعفر خلاف زیدی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اور جعفر صادق کا کوئی فرق نہیں ہے اختلاف نہیں ہے اللہ جرل جہاد لیکن اتنا اختلاف ضرور ہے ہم حاکم کے خلاف جہاد فرض سمجھتے ہیں لیکن یہ فرض نہیں سمجھتے جو امام جعفر صادق کو ماننے والے ہیں امام جعفر صادق نے فرمایا آنا آنا لا رہا ہوں میں یہ جہاد نہیں سمجھتا میں یہ جہاد کو نہیں مانتا بلا واللہ نیلا ہو یہ جہاد میں مانتا ہوں سمجھتا ہوں ولیکن اکراہ علمی لیکن میں اپنے علم کو ان کی جہالت کے سامنے چھوڑ نہیں سکتا امام جعفر صادق نے فرمایا کیا مطلب یہ جاہل لوگ ہیں جو امام زید کے ماننے والے ہیں یہ شرطوں کو نہیں جانتے میں فرض سمجھتا ہوں لیکن شرطیں ہونی چاہیے تو امام سمجھتے ہیں امام جعفر صادق ان کے دور میں ظالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں بدکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف جہاد کے اٹھنے کی شرطیں ہی نہیں پائی جا رہی باخر مجلسی شرح میں کہہ رہا ہے لیکن عالم ان لہو شرائط میں جانتا ہوں جہاد کی شرطیں ہیں وہ یہاں نہیں پائی جا رہی سمجھ آ گئی کہ نہیں اللہ اکبر امام جعفر یہ جلد ہے تین سفا ہے ولا ان في هذا الزمان حج ول الحج ول والجوار امام جعفر نے فرمایا میں تو اس وقت جس کو جہاد سمجھتا ہوں وہ ہے حج اور عمرہ یہ تو شیعہ مذہب کی کتابیں ہو گئیں اب تمہاری طرف آتے ہیں تمہاری طرف آتے ہیں تمہارے مذہب کی تمہارے مذہب کے ہیں پہلے چار امام بولو بولو اگر تم آج کے برائلر نہ بنو اور مانو کہ ہمارے امام برحق لوگ تھے اور ان کے پاس علم تھا ہمارے پاس نہیں تو ٹھیک سمجھ آ رہی کہ نہیں اللہ اکبر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کس کے ماننے والے بیٹھے ہو تم بولو تو صحیح نا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا امام ابو یوسف سیدنا امام محمد یہ تین امام ہیں جن پر تمہاری فقہ گھومتی ہے فقہ حنفی گھومتی ہے ان تمہارے تینوں اماموں کا عقیدہ جس کتاب میں ہے اور دنیا میں مانی ہوئی کتاب ہے اس کا نام ہے عقیدہ تحاویہ کیا نام ہے تمہارے محدث ہوئے ہیں بخاری کی طرح امام تحاوی انہوں نے عقیدہ تحاویہ لکھا ہے جس کے شروع میں لکھا ہے کہ یہ عقیدہ ہے ابو حنیفہ ابو یوسف اور محمد کا سناؤں یہ دیکھ لیجیے بھائی اللہ اکبر یہ دیکھو یہ تمہارے عقیدہ ولا نر الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم تمہارے تین امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد رضی اللہ تعالی عنہ مل کر فرماتے ہیں اور امام تحاوی جیسا سکا محدث امام اس مذہب کو نقل فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اپنے حکمرانوں کے خلاف اٹھنا لڑنا ہمارا مذہب نہیں ہم جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم کرتے رہے پھر بھی ہم اٹھنا ان کے خلاف جائز نہیں سمجھتے وین جارو اگرچہ ظلم کریں پھر بھی ہم جائز نہیں سمجھتے ولا ندعو علیہم ان کو بدعا بھی نہیں دیتے ولانند من طاعتہم اور ہاتھ ان کی فرما برداری سے پیچھے نہیں کھینچتے فرما بردار رہیں گے جو بات وہ جائز شریعت کے مطابق کہیں گے ضرور کریں گے اب سمجھ آ گیا یہ کن کا مذہب ہو گیا تمہارے بڑے امام اعظم کا بولو تو صحیح ذرا اب آ گئے امام مالک کون امام مالک فت الفتہ کی طرح یہ فت الفتہ امام مالک رحمہ اللہ توجہ ہے ایک سو ترتالیس اللہ اکبر پہلے وہ ان کا فرمان سنا چکا ہوں کہ لوگوں کے لیے حاکم ضروری ہے چاہے نیک چاہے بد بات یہ امام مالک کا سنا چکا ایک سو ترتالیس امام مالک فرماتے ہیں فت الفتح میں بھی ہے اتوزی شرح مختصر ابن حاجب میں بھی ہے اور نوادر و زیادات امام ابن ابی زید قیروانی میں بھی ہے الجامع میں بھی ہے ابن یونس سقلی کی رحم اللہ امام مالک کا یہ بتایا گیا آپ نے فرمایا اگر حاکم ہے بدکار اس کے خلاف کوئی بندہ اٹھتا ہے تو فرمایا دونوں کو چھوڑ دے خود جن تک الظالم بالظالم ثم ينتقم من كليهما فرمایا اگر ظالم کے مقابلے میں کوئی اٹھتا ہے تو فرمایا دونوں کو چھوڑ دینا اس کا ساتھ دے نہ اس کا ساتھ دے بات سمجھ اس کا ساتھ دے نہ اس کا ساتھ دے اللہ تعالیٰ ظالم سے ظالم ظالم سے ظالم کے ساتھ ظالم سے ظالم کے ذریعے انتقام لے لے اور پھر دونوں کو انتقام دونوں سے انتقام لے کر جہنم میں ڈال دے یعنی کیا مطلب جو حاکم ظالم ہے وہ ظالم ہونے کی وجہ سے ظالم جو اس کے خلاف اٹھا یہ اٹھنے کی وجہ سے ظالم یہ دونوں ہی ظالم تو تو دونوں کا ساتھ نہ دے ایک دوسرے کے ساتھ لڑے مرے خدا ظالم سے بدلہ رہ رہا ہے ظالم کے ذریعے چھوڑ دے اور پھر خدا دونوں کو مار مروا کر پھر جہنم میں ڈال دے گا وہ سمجھ آ رہی ہے اچھا اب میرے بھائیوں امام شافعی کا سناتا ہوں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کی کتابیں تو بھری پڑی ہیں اور خصوصاً امام شافعی کا مذہب دیکھنا ہو تو امام ابو الحسن اشاری کے پاس ہے اور وہ عقیدے کا امام ہے عقیدے کا امام ہے امام ابو الحسن اشعری دو ہی تو امام مشہور ہیں عقیدے کے تمہارے توجہ ہے وہ ندین و بے سیف و ترک القتال فی الفتنہ سنو بھائی مسلمانوں ایک آپ کو بہت بڑی علم کی بات بتاتا ہوں جہاد کہتے ہیں اس کو جو کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوتی ہے کافروں کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہو تو اسلام کی زبان میں اس کو جہاد کہتے ہیں اور اگر مسلمانوں کی آپس کی لڑائی ہو تو چاہے جتنا بڑے نیک لڑ رہے ہوں اس کو فتنہ کہا جاتا ہے جہاد نہیں کہا جاتا یہ بہت بڑے بڑوے ہیں جن خبیصوں نے جہاد جہاد جہاد فلاں نے جہاد کیا شرم کر بے غیرت جب ہمارے اسلام کی کتابوں میں فتنہ کہا جاتا ہے کیوں فتنہ کہا جاتا ہے فتنے کا مطلب ہے حق معلوم نہیں صحیح پنجابی کہتے ہیں رولا ہے کدھر حق ہے کدھر نہیں جتھے انج رولا انہوں آخ ہو جہاد نہیں آخر جہاد وہ ایک پاس کافر ہون دا باطل تے ہونا غلط ہونا یقینی ہے ایک پاس مسلمان ہون دا حق تے ہونا یقینی ہے پھر تو آخر جہاد اور آئے بخاری دیکھو کتاب الفتن فتن جمل صفین فتنہ ابن زبیر اگر سب کے لیے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں فتنے کا نام نہ ہو میں ناک کٹا دوں گا کوئی آئی مائی کا لال دکھا دے جہاں جہاد لکھا ہو میری زبان کاٹ لو دجال کے بیٹے بک بک کرتے رہتے ہیں کتے کے بچے انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا بیڑا کرتے کر تمہیں دین سمجھائے نہیں ہے بڑوے بس صرف پیسہ لینے کے چکر میں ہے یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے امام ابو الحسن اشاری کی البانہ البانہ کتاب ہے امام اشاری کی اس میں صاحب لکھا ہوا ندی بے انکار الخروج میں سیف کے فتنا فرمایا جو تلوار لے کر حاکم کے خلاف اٹھے ہم اس پر انکار کرتے ہیں اس کو غلط قرار دیتے ہیں خبردار ایسا نہیں کرنا اور فتنے میں قطار اور لڑائی یہ ہم نہیں کرتے فتنے میں فتنے میں یعنی جب بادشاہ کے مقابلے میں اٹھے گا تو فتنہ ہوگا جہاد نہیں کہنا بولو تو صحیح یار کیا لکھا لکھا لکھا لکھا امام شافی کا گیا امام احمد بن حنبل کا بتاؤں جن پر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ وہ یزید پر لانت بیچتا تھا شرم کر وہ روایت مجاہل سے بھری ہوئی ہے اس روایت کا ثبوت صحیح پیش کر دو میں ناک کٹا دوں گا میں جو روایتیں پیش کروں گا امام احمد سے وہ صحیح ثابت ہوں گی جو تم پیش کرو گے وہ جھوٹ ثابت ہوں گی اب دیکھنا توجہ کس کا بتانا چاہتا تھا امام احمد کا یہ ہے کتاب سننا امام احمد بن امبل کے عقیدہ اور وغیرہ فقہ کو نقل کرنے والا سب سے پہلے دنیا میں پیش کرنے والا امام ابو بکر خلال ان کی کتاب سننا ہے اس کے اندر صاف یہ لکھا ہوا ہے سناتا ہوں توجہ یہ دیکھ باب الانکار اعلی من خرج جال سلطان جو بھی بادشاہ کے خلاف اٹھے اس کے خلاف بولنا یہ عنوان ہے موٹا اور نیچے روایتیں روایتیں چلتی ہیں آپ فرماتے ہیں توجہ ہے سمے تو ابا عبداللہ کیسی سند ہے صحیح رجال الشقات ابو بکر مروزی آپ فرماتے ہیں سمے تو ابا عبداللہ یا امروں میں کفی دماغ جن کے الخروج انکار شدید ہے بادشاہ کے خلاف اٹھنے کا آپ انکار شدید فرماتے تھے حالانکہ بدکار خلفا عباسی بدکر اور ظالم اور بدعقیدہ آپ کو معلوم ہے خلیفہ مامون ہارون رشید کے بیٹے کا بیٹا جو تھا بد عقیدہ تھا خلق قرآن کا نظریہ امام کوڑے تو کھاتے رہے امام احمد اس سے کوڑے کھاتے رہے روزے کی حالت میں لیکن اس کے خلاف لڑنے کی اجازت کبھی نہیں تھی غوث پاک کی کتاب آ گئی طالبی طریق الحق غنیت الطالبین دنیا میں مشہور ہے یہ آپ کی کتاب آ گئی عربی میں ہے یہ چھپی ہوئی ہے دار احیاء پراسل العربی بیروت سے صفحہ نمبر ایک سو چودہ پر آپ فرماتے ہیں وہ آل سنت توجہ کرو کیا کہہ رہا ہوں واہل سنت اجما لمت المسلمین واتباعهم والصلاه خلف كل بر منهم مفاجر والعادل منهم والجائر فرمایا اہل سنت و جماعتوں نے اتفاق اہل سنت و جماعت نے اتفاق کیا کہ جو ہمارے حکمران ہوں گے ہم ان کی فرما برداری اطاعت کریں گے اور ہر نیک اور بدکار کے پیچھے حاکم اگر ہوگا نیک ہو چاہے بدکار نماز پڑھائے گا تو ہم نماز پڑھیں گے دوبارہ بھی نہیں لوٹائیں گے ہاں, ہاں، سن لے تیری نماز تو تو سمجھتا ہوگا نماز نہیں ہوگی نا اس بات فرماتے ہیں نیک اور بات حاکم نماز پڑھائے امام نماز پڑھائے چاہے نیک ہو چاہے بد ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کن کا غوث پاک فرماتے ہیں سارے اہل سنت کا وہ بول تو صحیح وہ مرے بول تو صحیح اور فرمایا عادل اور جائے چاہے عادل ہو چاہے ظالم ہو جس طرح کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور اس کی سما اور اطاعت کرنا یہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے غوث پاک فرما رہے ہیں تو اوس پاک میرے خیال میں امام حسین کے مذہب کو نہیں سمجھتے تھے یہ آج کا کتی کا بچہ سمجھ کے بیٹھا ہے او بولو اے او بدھو بولو مرو اجماع کی کتابیں جس میں تمہارے سب اماموں کا اتفاق نقل ہوتا القناف مسائل الاجماع امام ابن القطان فاسی مغربی کی محدث نقاد انتہائی مضبوط اس میں صاف لکھا ہوا ہے اللہ اکبر توجہ ہے کہ نہیں اجماع یہ معاصر ہے اس وقت کا ہے اس وقت کا ہے عرب کا اس نے موسع الاجماع لکھی ہے اتفاق نقل کیا اہل سنت کا یہ امام زاہبی کی المنتقا ہے اس میں ہے کہ امام زین العابدین حکمرانوں کے خلاف اٹھنے سے روکتے تھے امام زاہبی کی المنتقا منہاج السنت یہ ہے تمہارے امام مکے کے ابن حجر ہے تمہیں مکی شافعی انہوں نے لکھا یہ القبا زواجر یعنی القبا تیرا القبا قبا ہے کبیرا گنا اس میں اکٹھے کیے ہیں حاکم کے خلاف لڑنا کبیرا گنا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے امام ابن عبد البر مالکی مالکی مذہب کے بہت بڑے محدث التمہید الاستذکار دونوں میں لکھ رہے ہیں کہ صبر کرنا حاکم کے مقابلے میں ضروری ہے اس کے خلاف لڑنے کی اجازت اہل سنت کے نزدیک نہیں ہے اب بات سمجھ آئے اب اب بس مغز اور خلاصہ نکال کر آپ کو بس یہ کتاب پڑھی ہے قاضی ابو یعلا کبیر کی المعتمد اس میں بھی یہی ہے عبارت سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ اس کا ان کا نام لیتے ہیں کہ یہ جی یزید فرلان بھیجتے تھے فلان کرتے تھے فلان یہ یہ جی دیتے ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفه وسم لا يحل لاحد اليوم بالله يبيت ولا جراه على اماما عادلا كان وفاجرا یہ فرما جو شخص بھی مومن ہے اس پر فرض بنتا ہے کہ حاکم ضرور بنائے اور ضرور مانے چاہے اگلا نیک ہو چاہے بدکار ہو مومن پر ضرور ہے حاکم ضرور بنے حاکم ضرور بنا اور اس کے خلاف نکلنا فرمایا کوئی اجازت نہیں اب میرے بھائیوں کو سمجھنا بس اب خلاصے پر پہنچا ہوں اور آخر میں مغز نکالتا ہوں او اہل سنت کا مذہب بھی سن لیا اور اہل تشیع کا بھی سن لیا مذہب کیا ہے حاکم بدکار کے خلاف اٹھنا لڑنا حرام ہے سن لیا سب مذہبوں کا سن لیا حوالے دین میں رکھو گے بات سمجھنا خلاصہ سمجھا رہا ہوں اب کیا مذہب ہے شیعہ مذہب کیا کہتا ہے لڑنا وہ بولو تو بولو مرو کچھ آرٹیکل شروع ہی لینی شیعہ مذہب کہتا ہے بدکار رہا کہ لڑنا حرام امام مہدی آ کر لڑیں گے اہل سنت کے سارے امام متفق لڑنا اور آج والے تو دیکھ رہے ہو آج والے تو سارے متفق بیٹھے کہ نہیں بیٹھے ورنہ ان کو کہو اٹھو لڑو اگر فرض سمجھتے اب بات سمجھنا مذہب اگلوں پچھلوں کا کیا ہوا کہ لڑنا حرام ہے بولو تو صحیح اب امام حسین کا جو مذہب بتاتے ہیں لڑنا فرض ہے وہ امام حسین کے دشمن صاف بن گئے کہ نہیں اس کا مطلب ہے امام جس کو فرض سمجھتے ہیں اسی کام کو یہ حرام سمجھتے ہیں سمجھ نہیں آئی وہ بول وہ بدھو بول تو صحیح بھائی امام خود ہی کہتے امام حسین فرض سمجھتے تھے انہوں نے کہا جدید آدمی نہیں آ سکتا پلیتا پلیتا پلیتا پلیتا پلیتا بہتر کو آ دیا فلان کر دیا فلان کر دیا آج بتاؤ تو صحیح امام حسین کا مذہب اگر بتاتے ہو لڑنا فرض تو تمہارا مذہب ہے لڑنا حرام تو بڑوے بتاؤ تو صحیح تم امام کے مقابلے میں آ گئے جو امام نے کام کیا اسی کو حرام کہتے ہو جس کو امام فرض سمجھتے تھے اسی کو حرام کہتے ہو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ امام فرض نہیں سمجھتے تھے اسی وجہ سے حکومت قائم کرنے کے لیے تشریف لے گئے لیکن جب صورت حال دیکھی تو آپ نے فوراً رجوع فرما لیا اور وہی رجوع اولاد کے اندر امام زین العابدین کے اندر مذہب بن گیا جو سمجھتے ہیں امام نے فرض ادا کیا اور ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں دشمن وہ بنتے ہیں یا وہ بنتے ہیں دشمن یعنی ہم کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام نے فرض سمجھا ہی نہیں انہوں نے رجوع فرما لیا تھا جب رجوع فرما لیا تھا تو امام کا مذہب وہی ہے جو ہمارے اہل سنت نے بتایا حرام ہے اٹھنا اب امام کا مذہب ہم نے جو بتایا اس کے مطابق شیوں کا مذہب بھی امام کے مذہب سے مل جاتا ہے اور سنیوں کا مذہب بھی امام کے مذہب سے مل جاتا ہے تو بتائیں گستاخ یا دشمن حسین کے ہم ہوئے یا یہ آج کے بڑوے ہوئے وہ ظالموں اہل بیت کے اماموں سے پوچھو وہ کس کو داد دیتے ہیں ناچیز چیز کو داد دیتے ہیں یا تم بڑوں کو داد دیتے ہیں بتاؤ تو سر اگر وہ لوگ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام حسین فرض سمجھتے تھے لڑنا تو ان کو دعوت دیتا ہوں تم ان کے مذہب کو ماننے والے تب بنو گے پہلے تو کہو سارے امام گمراہ بدین غلط پھر اٹھو اور امام حسین کی طرح پھر جس طرح تم سمجھتے ہو گلے لگ جاؤ گلے پڑ جاؤ دیکھی جائے گی نہ تھانا چھڈو چھڈو نہ کوئی اٹھو لڑو تے جے پچھوں پھوسیاں نکلنیاں شروع ہو جان تے کنجرا ممبر تے بہ کے پیسے کمانا ہو رہے ممبر تے بہ کے دین سمجھانا ہو رے دلیا نہ لانت لے ہوں ہوں بھی چھٹ دے بغیرتا چلو پہلو سمجھ نہیں سی تو ہوں تے آ جا وہ سمجھ آ گئی کہ نہیں تو سچ سچی بتانا امام پاک کے دشمن ہم ٹھہرے یا وہ بولو تو صحیح لیکن یہ انتہائی جہالتوں اور لانتوں سے بھرا ہوا جہان ہے صحیح اور حقیقت کو ماننے والے سننے والے بہت کم ہیں ہر کوئی اپنا الو بغل میں رکھتا ہے اور سنو میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہر کسی کے گھر میں ہر کسی کی بغل میں پڑی ہوئی بات کی وضاحت کی ہے تمبی کی ہے غفلت میں پڑے ہو بتایا کہ دیکھو تو صحیح مذہب تو سمجھتے ہو کہ حرام ہے اٹھنا لڑنا مذہب تو تمہارا یہ ہے تمہاری کتابوں میں پڑھا ہوا ہے تمہارے گھر میں پڑھا ہوا ہے شیوں کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے بریل سنیوں کی کتابوں میں ارے اب اجم سب کی کتابوں میں پڑھا ہو ارے مذہب تو تمہارا یہ ہے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ امام حسین کا مذہب فرض تھا لڑنا تو پھر تو تم سیدھے سادھے امام کے مقابلے میں آ گئے تم کہتے ہو کہتے تھے فرض تو بڑے پاگل نہ بنو وہ بات کہو جس سے امام حسین مخالف بننے سے بچ جاؤ دشمن بننے سے بچ جاؤ اور تمہارا مذہب بھی بچ جائے وہ وہی بات ہے جو ہم نے کہی ہے امام نے رجوع فرما لیا تھا اعلی حضرت نے صاف لکھ دیا ادھر دیکھیں بات آخری ہے وہ جی تین شکے امام نے فرمایا مجھے یا واپس جانے دو یا سرحد کی طرف جانے دو یا یزید کے پاس لے چلو میں بیعت کرتا ہوں یہ تین باتیں ارے بھائی یہ شیو سنیوں سب کا اتفاقی مسئلہ ہے سب کے پاس موجود ہے اور اگر کوئی کہے نہیں امام نے یہ بات نہیں کہی تھی تو اتنا تو ضرور ہے کہ اعلی حضرت اور سب نے یہ بات لکھی ہے کہ امام نے فرمایا مجھے واپس جانے دو اگلی دو باتیں امام نے نہیں کہی واپس جانے دو تو تم خود سمجھدار ہو اگر یہ دین جا رہا تھا امام سر نہ دیتے تو دین ختم ہو جاتا کافر ہو جاتی دنیا فلان ہو جاتا تو جب واپس جانے لگے ہیں اب دین کس کے سپرد ہوگا وہ اندھی کے بچے لانتی ہو شرم کرو بے تو غیروں کی بھونک پر آواز کان نہ دھرو یہ امام کا صرف اشتہار تھا اپنی حکومت بنانے کے لیے اگر اس کو تم کہتے ہو دنیا کافر ہو جانا تھی فلان تو جب واپس ہو رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے واپس کدھر جانا چاہتے تھے واپس تو آئے تھے مکے مدینے سے تو اب مکے مدینے میں جانا چاہتے ہیں وہاں سے تو آئے تھے دین بچانے کے لیے تمہارے نزدیک اب جب واپس جانا چاہتے ہیں تو ادھر تو بچنا نہیں تھا ادھر بچتا تو ادھر کیوں آتے ادھر تو بچنا نہیں تھا اب کیوں جا رہے ہیں تو اندھی کے بچے معلوم ہوا تم باندر کا کھیل کر رہے ہو حقیقت تمہارے پاس کوئی نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ امام علی مقام نے صاف رجوع فرما لیا چاہے چاہے بیعت یزید ماننا کرنا مانو یا نہ مانو رجوع ہر صورت میں ثابت ہے جب ہر صورت میں ثابت ہے تو مذہب اہل سنت یہی بنا امام کا بھی مذہب یہی بنا کہ نہیں اٹھنا چاہیے اور اہل سنت کا مذہب بھی یہی بنا نہیں اٹھنا چاہیے اور شیعوں کی کتابوں کا مذہب بھی یہی بنا نہیں اٹھنا چاہیے بلکہ آج بھی اگلے دن لطیفے کی بات ہے حنیف قریشی ہے اس کے خلاف دیوبندیوں نے پرچہ کاٹا پنڈی میں حضرت عمر بن آس صحابی کی گستاخی تو پولیس والوں کو شیعہ مذہب کے بڑے نے دھمکی دی کہ دس کروڑ شیعہ دس کروڑ شیعہ کی لاشوں سے گزر کر حنیف مفتی حنیف قریشی تک تم پہنچو گے گزر کر دس کروڑ دس کروڑ شیعہ ہے پھر بھی لڑنا گوارا نہیں کرتا سب سے زیادہ امام حسین کا نام شیعہ لے گا اور دس کروڑ موجود ہے لیکن امام کے راستے پہ چلنا دس کروڑ کے لیے گوارا نہیں اس کا مطلب ہے ڈرامہ کرنا اور ہے پیسہ لوٹنا اور ہے پدو کو کھلانا رولانا یہ اور ہے اور حق امام حسین کے مذہب کو سمجھنا امام حسین کے مذہب کو سمجھ کر عقیدہ اہل اس پر چلنا یہ اور یہ ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے اس کے بعد یہ اردو میں میں نے لگایا انشاءاللہ دو جگہ پر پنجابی میں لگاؤں گا ایک جگہ پر سرائکی میں لگاؤں گا تاکہ یہ پوری دنیا پر موضوع چڑھ جائے اور سب جو مخالفین ہیں فوٹو باس کی ٹالیوں پہ چڑھ جائیں پہلے میں کہتا تھا پتوں کی بانس لیکن اب میں نے دیکھا ہے فوٹو باس کی ٹالیاں آپ نے نہیں دیکھی اوئے ہوئے ہوئے پھر ان کو پتہ چلا کیا تماشا ان لوگوں نے بنایا ہوگا ٹھیک ہو گیا اللہ جل شان کیا وقت ہوا دو چالیس وقت وقت تو میرا دو بجے کا ہے نا چالیس ہو گیا یہ موضوع کی مجبوری کی وجہ سے ویسے تو میں ان شاء اللہ دو بجے کا وقت ہی اگر موضوع کی مجبوری سے کبھی آگے ہو جائے تو پھر وہ آپ مجھے معاف رکھنا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين